سیدنا ابو خرار رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کس نے آسمان کو پیدا کیا وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پھر سوال کرتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا وہ جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے میں وہ یہ سوال کر دیتا ہے اچھا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا بس جب تم میں سے کوئی اس سوال کو محسوس کرے تو وہ کہے میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں حدیث نمبر بائیس مسند احمد